حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم فرمایا کوئی شخص مجھے میرے صحابہ کی بابت کوئی بات نہ پہنچائے میں چاہتا ہوں کہ میں تمہارے پاس آؤں تو میرا سینہ صاف ہو یعنی کسی کے متعلق میرے دل میں قدورت نہ ہو سننے ابو داود حدیث نمبر چار ہزار آٹھ سو ساٹھ